سفیان نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے اکرما نے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جو عبداللہ بن صبا کی متنوع تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خدا کہتی تھی جلا دیا تھا جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کبھی انہیں نہ جلاتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سترہ